یعنی سنری بادی آلہ تری کے دوام داری بادل مغرب اور سبوت تعین کرب سے کم قسم کروت نے بھی رسم دیکھے ویڑے کسرت سیمان رشمش میرے لیا مرات سیما رجری نے میرے سلا تو سرانا چورست میں

ملک میں مالا نواز بہت مزہ نہ ہوتا